السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون تھری فور فائیو سلسلہ وار گزشتہ کل کا مضمون اپنے نیکیوں کا وسیلہ اور واسطے سے بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں اب دوسرے شخص نے دعا کی کہ اے میرے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت اور عشق تھا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ مرد کو عورت سے جتنی سخت سے سخت محبت ہو سکتی ہے اتنی مجھے اس سے تھی میں نے اس پر قابو حاصل کرنا چاہا زنا کرنا چاہا مگر وہ میرے قبضے میں نہ آ سکی یہاں تک کہ ایک بار اسے قحط اور خشک سالی کی تکلیف ہوئی ٹینشن میں آئی پریشانیاں آئی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں کپڑے نہیں حالات آئے نامناسب وہ میری چچازاد بہن میرے پاس مدد مانگنے آئی میں نے اس کو ایک سو بیس اشرفیاں اس وعدے پر دینے کا ارادہ کیا کہ وہ مجھے ایک مرتبہ اپنے سے زنا کرنے دے اپنے اوپر اختیار دے گی وہ بیچاری پریشان تھی راضی ہو گئی یہاں تک کہ جب مجھے اس پر قابو حاصل ہو گیا اور ایک حدیث ایک روایت میں یہ ہے کہ جب میں اس کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے تو ڈر اور برتن نہ کھول اور مہر کو ناجائز طریقے سے مت توڑ یہ سننا تھا کہ میں اس کے پاس اس کے پاس سے ہٹ گیا اے اللہ تیرا خوف میرے دل میں آ گیا حالانکہ مجھے اس سے عشق تھا میں نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اللہ پاک میں نے اسے وہ اشرفیاں بھی دے دی وہ بھی معاف کر دی اور میں نے جو زنا کا ارادہ کیا تھا وہ بھی میں نے چھوڑ دیا اور میں نے کہا ایک سو بیس اشرفیاں بھی تجھے ہدیہ اور میں تیرا برتن بھی نہیں کھولتا تیری مہر بھی نہیں توڑتا جا اللہ تیری پریشانی دور کرے اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے تو اللہ تھوڑا سا پتھر اور ہٹا دے تاکہ ہوا آنی شروع ہو جائے جس میں ہم پھنسے ہیں اے میرے اللہ اگر یہ میں نے یہ کام تیرے خوشندی کے لیے کیا ہو تو جس قید میں ہم لوگ پھنسے ہیں اس سے ہمیں نکال دے حدیث شریف میں بخاری شریف میں تو پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا مگر ایسا ہٹا تھا کہ وہ لوگ اب بھی اس میں سے نہیں نکل سکتے تھے آسمان دیکھ سکتے تھے ہوا تھوڑی آ جا سکتی تھی لکڑی باہر نکال سکتے تھے لکڑی اندر کوئی لے دے تو آ سکتی تھی لیکن یہ خود نکل نہیں سکتے تھے ان دونوں کی دعاؤں کی برکت سے تھوڑا تھوڑا پتھر ہٹا اس لیے میں بھی آپ حضرات درخواست کرتا ہوں جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں وہ ناجائز عشق کو چھوڑ کر اللہ تعالی سے مدد مانگے کہ اللہ یہ ناجائز عشق میں نے چھوڑ دیا ہے تجھے خوش کرنے کے لیے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں اچھا خالی ناجائز عشق کا معاملہ نہیں جو بھی گناہ کر رہے ہوں اللہ کے لیے چھوڑ دو یا کوئی نیک کام کر رہے ہوں وہ اللہ کے لیے کرو چپکے سے جو ہے کچھ پیسے مسجد میں ڈال دو اور کہہ دو کہ اللہ پاک کسی کو معلوم نہیں ہے میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے تو میرے پریشانی دور کر دیکھو کیسے آپ کی پریشانی دور ہوتی ہے اب پڑھیے میرے ساتھ بقیہ تفصیل تیسرے آدمی کی وہ ون تھری فور سکس میں سن لیجئے اب پڑھیے میرے ساتھ اللہ فرلی ولی ولمینات ول ول مسلمات دیکھے اتنا پڑا دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی میں دعا آپ پڑھو گے تو آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی نیکیاں کرو چپکے چپ کے اور اس کے وسیلے اور واسطے سے اللہ سے دعا مانگو خلاصہ کلام یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين